حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں کہ ہم نفل پڑا کرتے تو قیام اور قعود میں دعا کیا کرتے تھے اور رکوع اور سجدے میں تسبیحات سننے داود حدیث نمبر آٹھ سو تینتیس